ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق یہ سن لیا اب اور سنو اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے یہ ہے ان میں تمہارے لیے ایک مقرر وقت تک کا فائدہ ہے پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانے کعبہ ہے سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے قربانی کے مسائل اللہ کے شعائر کی جن میں قربانی کے جانور بھی شامل ہیں حرمت و عزت بیان ہو رہی ہے کہ احکام الہی پر عمل کرنا اللہ کے فرمان کی توقیر کرنا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یعنی قربانی کے جانوروں کو فربا اور عمدہ کرنا سہل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم قربانی کے جانوروں کو پال کر انہیں فربا اور عمدہ کرتے تھے تمام مسلمانوں کا یہی دستور تھا بس گو اور رنگت کے جانور بھی جائز ہیں لیکن سفید رنگ کے جانور افضل ہیں صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھیڑے چت کپڑے بڑے بڑے سینگ والے اپنی قربانی میں ذبح کیے سرنبی نبی داود میں ہے کہ ابو سعید خدر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھیڑا بڑے سینگ والا چت کپڑا ذبح کیا جس کے منہ پر آنکھوں کے پاس اور پیروں پر سیاہ رنگ تھا ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھیڑے بہت موٹے تازے چکنے چت کپڑے خسی ذبح کیے سنن ترمیدی میں علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں رسول اللہ نے حکم فرمایا کہ ہم قربانی کے لیے جانور خریدتے وقت اس کی آنکھوں کو اور کانوں کو اچھی طرح دیکھ بھال لیا کریں اور آگے سے کٹے ہوئے کان والے کی پیچھے سے کٹے ہوئے کان والے کی لمبائی میں چرے ہوئے کان والے کی سوراخ والے کی قربانی نہ کریں اسے امام ترمید رحمہ اللہ صحیح کہتے ہیں اسی طرح سر نبی داؤت میں ہے کہ رسول اللہ نے سینگ ٹوٹے ہوئے اور کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے اس کی شرح میں سعید ابن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جبکہ آدھا یا آدھے سے زیادہ کان یا سینگ نہ ہو بعض اہل لغت کہتے ہیں اگر اوپر سے کسی جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو اسے عربی میں قسمہ کہتے ہیں اور جب نیچے کا حصہ ٹوٹا ہوا ہو تو اسے عضب کہتے ہیں اور حدیث میں لفظ عضب ہے اور کان کا کچھ حصہ کٹ گیا ہو تو اسے بھی عربی میں عضب کہتے ہیں امام شافق رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسے جانور کی قربانی گو جائز ہے لیکن کراہت کے ساتھ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جائز ہی نہیں بظاہر یہی قول مطابق حدیث ہے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر سینگ سے خون جاری ہے تو جائز نہیں ورنہ جائز ہے واللہ عالم سنن ابی داود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ چار قسم کے عیبدار جانور قربانی میں جائز نہیں وہ کانا جانور جس کا بھینگا پن ظاہر ہو اور وہ بیمار جانور جس کی بیماری کھلی ہوئی ہو اور وہ لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو اور وہ دبلا پتلا مریل جانور جو گودے بغیر کا ہو گیا ہو اس حدیث کو امام ترمیدی صحیح کہتے ہیں یہ عیوب وہ ہیں جن سے جانور گھٹ جاتا ہے اس کا گوشت ناقص ہو جاتا ہے اور بکریاں چڑھتی چگتی رہتی ہیں مگر یہ بوجہ اپنی کمزوری کے چارہ پورا نہیں پاتا اسی لیے اسی حدیث کے مطابق امام شافع رحمہ اللہ وغیرہ کے نزدیک اس کی قربانی جائز ہے ہاں بیمار جانور کے بارے میں جس کی بیماری خطرناک درجے کی نہ ہو بہت کم ہو امام شافع رحمہ اللہ کے دونوں قول ہیں بس خریدتے وقت جانور کا فربا ہونا تیار ہونا بے عیب ہونا چاہیے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آنکھ کان دیکھ لیا کرو ابن عباس رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں قربانی کے اونٹ شاعر اللہ میں سے ہیں محمد بن نبی موسا فرماتے ہیں عرفات میں ٹھہرنا اور مزدلفہ اور رمی جمار اور سر منڈوانا اور قربانی کے اونٹ یہ سب شاعر اللہ میں سے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان سب سے بڑھ کر بیت اللہ ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان جانوروں کے بالوں میں اون میں تمہارے لیے فوائد ہیں ان پر تم سوار ہوتے ہو ان کی کھالیں تمہارے لیے آمد ہیں یہ سب ایک مقررہ وقت تک یعنی جب تک اسے اللہ کی راہ نہیں کیا ان کا دودھ پیو ان سے نسلیں حاصل کرو جب قربانی کے لیے مقرر کر دیا پھر تو وہ اللہ کی چیز ہو گیا اور بزرگ کہتے ہیں اگر ضرورت ہو تو اب بھی سواری لے سکتا ہے بخاری اور مسلم میں ہے کہ ایک شخص کو اپنی قربانی کا جانور ہانکتے ہوئے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ اس نے کہا اللہ کے رسول میں اسے قربانی کی نیت کا کر چکا ہوں رسول اللہ نے دوسری یا تیسری بار فرمایا افسوس بیٹھ کیوں نہیں جاتا صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ نے فرمایا جب ضرورت اور حاجت ہو تو سوار ہو جایا کرو یعنی ان جانوروں پر جنہیں تم نے اللہ کے نظر کیا ہے کہ انہیں قربان کرو گے ایک شخص کی قربانی کی اونٹنی نے بچہ دیا تو علی رضی اللہ نے اسے حکم دیا کہ اس کو دودھ پیٹ بھر کر پی لینے دے پھر بھی اگر بچ رہے تو خیر اپنے کام ملا اور قربانی والے دن اسے اور اس بچے کو دونوں کو اللہ کے نام پر ذبح کر دے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان کی قربانی گاہ بیت اللہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ معیدہ کی آیت نمبر پچھنو میں فرمایا حدیم یم القعبتی اور سور فتح کی آیت نمبر پچیس میں فرمایا ولحد یم ایبلغ محلہ بیت العتیق کے معنی اس سے پہلے ابھی ابھی بیان ہو چکے ہیں فالحمدللہ ابن عباس صدی اللہ عنما فرماتے ہیں بیت اللہ کا طواف کرنے والا احرام سے حلال ہو جاتا ہے دلیل میں یہی آیت تلاوت فرمائی